ہشام نے بواسطہ قطادہ حسن سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ آزاد سے غلام کا قصاص نہیں لیا جاتا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھارہ